ہات بتائی جاتی ہیں ذکر حضرت نے فرمایا تھا ہمارے کہ اس بات کا انتظار نہ کرو کہ کوئی بیت ہے ہوتا ہے تب اس کو بتائیں یہ نفع عام کے لیے ہے بیت ہونا کوئی فرض تو نہیں اگر کوئی شخص زندگی بھر نہیں بھی ہوتا لیکن کسی سے اصلاح کا تعلق رکھتا ہے اور اس سے مناسب رکھتا ہے اس کی تجاویز کیا ہونے لگتا ہے انشاءاللہ اس کی بھی نجات ہوگی تو فرمایا کہ ہر ایک کو یہ چار کی اجازت ہے چار تجبیہات تو وہ شام کسی وقت بھی کرنا ایک ہی وقت کرنا ضروری نہیں دو صبح دو شام ذکر ایسی چیز ہے فرمایا کہ ذکر ذاکر کو یعنی ذکر کرنے والا ذاکر ذکر کرنے والا ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا کر ہی بن لیتا ہے مذکور یعنی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا کر ہے پہنچا دیتا ایک آدمی لگا ہوا ہے محنت کر رہا ہے اور کبھی دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا لیکن یہ شخص اللہ کو یاد کیے جا رہا ہے ایک بزرگ تھے تو بہت عرصے سے ذکر کرتے رہے کرتے رہے لیکن دل میں یہ خیال ہوا کہ کچھ وہاں سے تو آواز آتی نہیں ہم یہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں وہاں سے تو کوئی آواز آتی نہیں تو کیا فائدہ ایک دن ذکر چھوڑ بیٹھا کچھ فائدہ نہیں ہے وہاں سے کچھ وہاں سے بھی تو کچھ جواب آئے رہے کسی کچھ جواب نہیں جہاں سے ہم پکار رہے ہیں تو جب لیٹ گئے سو گئے تو رات میں خواب دی کیا اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے کہ ارے یہ جو تو ایک دفعہ اللہ کہہ کے دوسری دفعہ جو اللہ کہتا ہے یہی ہمارا جواب ہے اس لیے کہ اگر ہم تیری طرف متوجہ نہ ہوتے تیری طرف متوجہ نہ ہوتے تیری طرف نظر عنایت نہ ہوتی ہماری تو دوسرا اللہ نہیں نکل سکتا تو ہم کو نہ پکارتا سنیما میں جاتا ننگی فلمیں دیکھتا گانے سنتا شراب پیتا کیا کیا گناہ کرتا گنا کرتا یہ جو ہم تجھ کو توفیق دے رہے ہیں اپنا نام لینے کی اس کو تو کیا کم نعمت سمجھتا ہے اللہ کا نام لینا دوستوں بڑی نعمت ہے دل لگے نہ لگے مزہ آئے نہ آئے ہم مزے کے بندے نہ بنے ہم دل کے بندے نہ بنے ہم تو ان کے بندے ہیں اللہ بندے ہمارا کام ہے تو کام نہ بس یہ ہمارا کام ہے باقی جو کام ان کا ہے وہ ہو جانا ہاں؟ اس لیے ذکر اللہ جو بتایا جاتا ہے اس کی برکت سے قلب نرم ہو جاتا ہے دل نرم ہوتا ہے اور شہر کی بتائی ہوئی بات دل کے اندر مقبول کر جاتی ہے جو آدمی ذکر کا دوام نہیں کرتا مستقل ذکر نہیں کرتا ناغے کرتا رہتا ہے اس کے راستے میں برکت بھی نہیں ہوتی اور شیخ کی بات جو میرے حضرت نے فرمایا کہ شیخ نورانی ذرا آگاہ کنر نور را کا ہاں آگاہ کنر یہ شیخ نورانی یعنی اللہ والا سچا شیخ ہے یہ جالی نہیں جو حلوے اور نگرانے اور دیگیں پکواتے ہیں نگرانے مانگتے ہیں جیسے آپ اتنا چکاؤں گے صاحب گئے کسی نے بتا دیا عامل کا پتہ وہ گئے جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کالا بکرا ایسا ڈھونڈ کے لاؤ جس میں ایک ہی سفید بال تمہارا کام ہو جائے اور بیچارے سارے شہر میں ڈھونڈتے تھے ایسا کالا بکرا جس کے جسم بھی ایک ہی سفید بال میں شرط بھی لگاتے ہیں ظالم ایسی کہ کوئی کام ہو ہی نہ سکے اور بیچارے تھکار گئے کیونکہ کوئی بکرا ایسا نہ ملا کہ جس کے جسم پہ سفید بال نہ ایک بھی کہیں نہ کہیں نکل ہی آیا سرکار کے واپس آئے کہا دور وہ تو بتا تو ہمیں ملا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پیسہ ہم کو دے دو آپ کو بھی لے آئیں گے اب پیسہ لے کے بٹور لیا جیل میں رکھ لیا تو ایسا تھوڑی پیر پیر ہو اللہ والا جو کہے کہ بھائی ہمارا اجر ہم جو دین کی بات پہنچاتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں اس کا اجر ہمیں آپ سے نہیں چاہیے کوئی نذرانہ نہیں چاہیے کوئی چندہ نہیں چاہیے کوئی قربانی کی کھالے نہیں چاہیں بلکہ ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ان اجریت اللہ علیہ فرمایا کہ ایسا پیر جو ہے وہ نہ صرف راستے سے آگاہ کرتا ہے راستہ بتلاتا ہے اللہ کا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راستہ بتاتا ہے یہ نہیں کہ آپ کو یہ راستہ بتائے کہ بس گھر باہر چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ تبدیلے کی اور گھر والوں کو لات مارو دنیا والوں کو لات مارو ارے دوستو یہ تو دین ہے ہی دین تو ہمارا یہی ہے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے معاشرت کیسے کرنی ہے اسی لیے اسلام نے رہبانیت حرام کر جنگل میں چلے جائیں گے نہ کوئی نظر کی حفاظت کرنے کا مسئلہ نہ کوئی اور معاملہ کرنے کا مسئلہ تو پھر جنگل میں رہو یہ تھوڑی دین ہے یہ تو حرام ہے اب بیوی بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ اور جو اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو کیسے اس معاشرے کے اندر ہم بجا لائیں یہ سب راستہ پیر بدلا تھا شیخ نورانی گرہ آگاہ بنت نور راہ بال ہمراہ بنت وہ اپنے الفاظ کے ساتھ اس کے دل کا نور لوگوں کے یہ کانوں کی جو قیب ہے اس کی شکل بھی میرے فرمایا جب وہ کیف کی شکل ہے پہلے سے یہ کیف جو ہے اس کان کی کیف کے ذریعے وہ نور الفاظ کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور قلب کے اندر صلاحیت کرتا ہے محفوظ کر جاتا ہے تو وہ تو ہے بات اب یہ اس قلب میں محفوظ ہوگا جو قلب ذکر اللہ سے منور ہوگا ذکر اللہ سے منور ہوگا اس قلب کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جذب کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کھیتی ہے نا کھیتی میں ہل چلاتے ہیں پہلے ایسے ایسے ہی تو کچھ نہیں پودے اگانے شروع کر دیتے کھان بلکہ پہلے اس میں ہل چلاتے ہیں زیر و زبر ہو جاتی ہے ساری مٹی اور اوپر کے نیچے نیچے کے اوپر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر بیج بویا جاتا ہے پھر اس بیج کے اندر ہاتھ پانی ڈالا جاتا ہے پھر کہیں جا کے اس میں سے پودا نکلتا ہے پھر اس کی آبیاری کرتے رہتے ہیں دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں ایسے جانور پرندے جو اس کو برباد کر دیتے ہیں کھیتی کو ان سے حفاظت کے انتظامات کرتے ہیں تب کہیں جا کے وہ تناور ہیں تو اسی طرح سے جو صحیح شہر ہوتا ہے وہ مریض کی دیکھ بھال بھی رکھتا ہے پہلے اس کے قلب کو زیر و زبر کرتا ہے اپنے تربیت کے نش چلاتا ہے اس کے بعد جب اس تربیت سے اس کی دل کی جو زمین ہے اس میں ہل چلاتا ہے ہل چلانے کے بعد اس میں اللہ کی محبت کا بیج ہوتا ہے اور اس بیج کی پھر آبیاری کرتا ہے اور دشمن یعنی نفس اور شیطان سے اس کی دیکھ بھال کے تدابیر اور طریقے بتاتا ہے تاکہ دشمنوں سے اس کی کھیتی جو دل کی اگائی ہے وہ محفوظ ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آدمی ذکر اللہ پر دوام نہیں کرتا ذکر اذکار نہیں کرتا پابندی کے ساتھ تو اس کے قلب میں وہ صلاحیت پیدا نہیں بات اثر نہیں ہے اس لیے ذکر اللہ کی بڑی اہمیت ہے اور ذکر کو پابندی سے کرنا چاہیے اور یہ چار تجمیات ایسی ہلکی پھلکی ہیں جو ہر شخص کر سکتا ہے کوئی بیت ہو یا نہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ذکر اللہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اس لیے اور ایک بزرگ کراچہ ہمارے حضرت نے سنایا فرمایا کہ ایک بزرگ روزانہ رات کو تعبت کے لیے اٹھتے اور سردی گرمی ہر طرح سے وضو کرتے اور اپنی نیند کو قربان کرتے اور تہذیب کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کا خادم ان کی خدمت میں رہتا تو بہت عرصے تک جو ہے وہ خادم ساتھ رہا اور وہ ایک آواز سنتا تھا جب یہ تعجب پڑھتے تھے اللہ کو پکارتے تھے تو ایک آواز سنتا تھا کہ قبول نہیں قبول نہیں اب یہ خادم ایک عرصے تک لگا رہا پھر ایک دن اس سے رہا نہ گیا اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں آپ رات کو اٹھتے ہیں اتنی مشقت کرتے ہیں بوڑھے ہیں آپ اور سردی میں ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر لیتے ہیں اور اتنی رات رات آپ روتے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں لیکن وہاں سے تو آواز آتی ہے کہ قبول نہیں تو کہا کہ بھائی یہ بتا کہ میرا کوئی اور در ہے کوئی دوسرا دروازہ ہے جس کو میں پکاروں وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ ان کا کام ہے میرا کام تو لگے رہنا ہے میرا کام تو ان کو پکارتے رہنا ہے لہٰذا میرا ان کے سوا جب کوئی گھر نہیں ہے تو میں تو اسی گھر پہ پڑا رہا ہوں تو پھر آسمان سے آواز آئی تو اس گھر سے ہنر میں اس کا جزما پنا پناہ دیگر اس کا میرے سوا تیرا کوئی گھر بھی تو نہیں ہے اس لیے سب تیرا کو بھی ہمارا کام ہے لگے رہنا ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں قیدیات کیا پیدا ہو رہی ہیں کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں ہمارا کام تو کام کرنا ہے اور ثمرا کا انتظار بھی نہ کریں بعض لوگ تھوڑے دن بھی یاد کیا آپ سوچتے ہیں کہ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آنے والے ہوں گے اور وہی لے کر مجھ پر نازل ہو جائیں گے بھائی یہ تھوڑی ہے اب تو وہی آئے گی بھی نہیں اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ختم ہو گیا تو اپنا کام کرنا ہے ذکر ہم نے کرنا ہے اللہ کے لیے ثمراٹ کے لیے نہیں کرنا کہ ہمیں اس سے گنا فائدہ ہو جائے ہمارے رزق میں برکت وہ تو خود بخود مل جائے گی رزق میں برکت بھی ملے گی اور گناہوں سے بچنے میں ہمت بھی پیدا ہوگی اور دل میں انوارات بھی آئیں گے اللہ کے راستے میں ترقی بھی ہوگی اور دیگر بہت سے فوائد اس کے حاصل ہوں گے لیکن ہم نے نیت کیا کرنی ہے اللہ راضی اور جو عبادت کرے چاہے تلاوت کرے چاہے نماز پڑھے چاہے ذکر و اذکار کرے جو بھی عبادت کرے اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی محبت پھر دیکھو یہ عبادت میں کیسا مزہ ہے کیا نیت کرنی ہے اللہ کی محبت کی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو جائے میں جو عبادت کر رہا ہوں اللہ کی محبت میں اضافے کے لیے اللہ کی محبت پانے کے لیے کروں اللہ کی محبت کے حصول کے لیے کروں جیسے ہمارے حضرت نے تلاوت کا فوائد بتائے تھی کہ ایک تو دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا ہے تلاوت جتنے کرتے جائے گا دل کا زنگ دور ہوتا ہے دوسرے یہ کہ ہر حق پر دس نیکی ملتی ہے ہر حق پر دس نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں نہیں کہتا کہ علی لام ہی ایک حرف ہے بلکہ علی الگ ہے لام الگ ہے نیم الگ ہے ہر ہر حق پر دس نیکی اور تیسرا فائدہ کیا ہے اللہ کی محبت حاصل تو جب تلاوت کرو تو یہ تصور سے کرو کہ میرے مالک نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ سناؤ ہمارا کلام دیکھیں کیسا سنا تھا کیا مزہ ہے تو دل کو یہ حضوری ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا کلام سن لیں تو کتنا مزہ آیا ارے کیا بات ہے دوستو ایک صحابی تھے نام تو مجھ کو یاد نہیں رہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم فرمایا ہے کہ تم پر سورہ بینہ کی تلاوت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تم پر سورہ بینہ کی تلاوت کرو تو خوشی سے اچھل پڑے اللہ سمان کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اللہ عمل ہاں اللہ نے تیرا نام لیا اور تو خوشی سے ہونے لگے چل گئے اور جوش اور جذبات کم کیا عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا بتائیے سوچیے کم حاکمی کسی بندے کا نام لے تو کیا عالم ہوگا ہے نا ارے یار چھوٹی سی مجلس میں اگر کسی آدمی کا نام پکارا جائے فلاں صاحب آ جائیں تو وہ دل میں کیا محسوس دل دھڑکن محسوس ہوتی ہے کہ نہیں یہاں تو آکم الحاکمین کسی کا نام لے لے تو کیا الگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو پکار رہے طلب قلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تم پر سورہ بینہ بھیا نہ کیا بات جب یہ یہ تصور ہوگا کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور خوب اچھا بنا بنا کر پڑھیں ایک کمزوری ہمارے یہاں یہ ہے کہ قرآن پاک کی تدبیر اکثر لوگوں کی ٹھیک نہیں ہوتی نماز پڑھ رہے ہیں برسوں سے لیکن اگر سنو ان کی تو زبانت اللہ عمان تو وہ بھی چیز نہیں اور اکثر کی غلطی یہ ہوتی ہے سبحانت اللہ و بحمدی کا و تبا و قسم کا و تعلیٰ جدو کا ہے یہاں اکثر غلطی پائی جاتی ہے پڑتے ہیں و تاعلی جدو کا تاعلیٰ کی معنی کیا ہے ذرا سا دیکھو قرآن پاک کے اندر دیر زبر اور اس کو صحیح نہ پڑھنے سے کہاں سے کہاں معنی بدل جاتی ہے فرمایا کہ وہ تعالیٰ کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بزرگی والے ہیں اور اگر تعالیٰ کہہ دو یعنی لام کے اوپر زبر کی حرکت کر دو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں آئے نو یا تعالیٰ تعال کہتے ہیں آنے کو ادھر آؤ تو کتنی کتنا فرق ہو گیا بات بتائیے نماز کیسے صحیح ہو اسی طرح اور بھی بہت سی ہیں کہ کاف کو کاف پڑھ دیا کاف کو کاف پڑھ دیا یا سواد کو سین پڑھ دیا سے معنی کتنے بدل جاتے ہیں آکم الحاکمین کا کلام ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے اور سیکھ کر پڑھنا ضروری ہے ورنہ ہماری نمازیں بھی ہو سکتا ہے کہ درست نہ ہو اور تلاوت بھی درست نہ ہو تو کیا بنے گا کہ عمر بھر محنت کرتے رہے نماز بھی پڑھتے رہے خدا نفاذ کا قیامت کے دن معلوم ہو کہ آپ کی جو نمازی صحیح نہیں تو یہ فکر کی بات ہے تو اس کا طریقہ زیادہ مشکل نہیں ہے پندرہ بیس منٹ روزانہ کسی خالی صاحب سے اچھے جو ماہر ہو ان کے ساتھ آپ لگا دیں پندرہ بیس منٹ پندرہ بیس منٹ روزانہ میں دو ڈھائی نہیں تو بہت سے بہت تین مہینے میں قرآن پاک درست ہو جاتا ہے اور صحیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے اللہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میرا کلام صحیح پڑھنے کی کتنی کوشش کر رہا ہے محنت کر رہا ہے پڑھانے والے پر بھی اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوں گے اور شکتی کے اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں اور پڑھنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوں گے تو یہ تو بات یہ آ گئی درمیان ہے بہرحال جو بھی عبادت کرے اللہ کی محبت کا کے حصول کا حصول کی نیت کرے کہ میں اللہ کی محبت پھر دیکھو کہ آپ کی عبادات میں ان شاء اللہ تعالیٰ مزہ بڑھ جائے گا شوق بڑھ جائے گا ذوق بڑھ جائے گا تو بہرحال یہ چار تجبیہات ایک تو کلمہ شریف کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ایک تجویز کی پڑھی جاتی ہے روزانہ چاہے دو تجویز صبح کر لیں دو شام کر لیں چاہے اور ایک ایک تجویز کر لیں لیکن طریقہ یہ ہے کہ جس تصویر کا جو وقت مقرر کریں اس وقت پہ وہ تجویز پڑھ لیا کریں آگے پیچھے نہ کریں کہ آج صبح نہیں رہے رات کو پڑھ لیں گے شام کو پڑھ لیں گے ایک وقت مقرر کر کے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ان چاروں تجبیہات کے اور زبردست فوائد آپ کو تھوڑے ہی عرصے میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث سے پاک میں لا الہ الا اللہ الحی صلاح حجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقصاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں ساتوں آسمان پار کر کے یہ لا الہ جو ہے ہر شہزم تک پہنچتی ہے حدیث پاک میں لا الہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی رکاوٹ کوئی پردہ کوئی ایجاد نہیں ادھر بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور ادھر یہ لا الہ اس کی ارشادن تک پہنچ کے اللہ سے ملاقات کر کے لا الہ الا اللہ لئی صلاح حجاب اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات اور جو کچھ دولت اس کے اندر ہے وہ رکھ دی جائے تو وزن کے اعتبار سے یہ کلمہ یہ پگا ہے ٹوٹ جائے کلبے میں اتنی زبردست نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ساتھ ہماری معمولی نعمت نہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اور درمیان درمیان میں دس پندرہ مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ کر کلمے کو مکمل بھی کرے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ روزانہ سو مرتبہ کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ چودہویں کے چاند کے مانند سے مبتب ہو جائے اتنی بڑی نعمت میرے مرشد احمد اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو اب نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت نہ کچھ اور عبادت کی ضرورت بس بھی پڑی اور بیٹھ گئے آرام سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس پر ہم اس کا چہرہ چودہ کے چاند کی مانے اٹھائیں گے زیامند تو جو شخص یہ کلمہ روزانہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق دے دیں یعنی نیکیوں کی توفیق دیں اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے اس کی حفاظت کرنا یہ مطلب ہے تو جب نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی اور گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی تو چاند کی طرح چہرہ کیوں نہیں چکتے تو اس لیے بھائی جس میں طاقت ہو اور ہمت ہو اور کسی کو ہمت نہ ہو تو وہ کم بھی پڑھ سکتا ہے لیکن ایک تجویز روزانہ سب آرام سے پڑھ سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی ابھی بتا دوں گا باقی پہلے ذکر میں پورا بتا دوں اس کے بعد یہ طریقہ میں بتا دوں گا تو یہ اور دوسری تصویر جو ہے وہ اس میں ذات کی اللہ اللہ کا جل جلالو تو جب اللہ کا ذکر کرے تو پہلے اللہ پر جل جلالو کہنا واجب ہے اس لیے ایک دفعہ جب تصویر شروع کریں پہلی دفعہ اللہ کہیں گے اس میں جل جلال کہیں گے اور اس کے بعد پھر اس طرح جو ذکر میں طریقہ بتاؤں گا اس طرح سے ایک تصویر اس میں ذات کی اللہ اللہ یہ پڑھ لیں اور تیسری تصویر بھائی کیونکہ صبح سے شام تک ہم سے خطائیں ہی خطائیں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو خطاب فرما کر فرمایا کل لوگوں خطاؤ تم سب کے سب خطا کا اب بتائیے جب صحابہ اس کے مخاطب ہیں اور صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب خطا کار ہو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کو موضوع ملتا یہ سمجھے کہ وہ خطائے کرتے تھے اس لیے اللہ کی عظمت شان کے مقابلے میں ہے کہ اللہ کی عظمت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اللہ تو میں عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ نہرف نہ کا مار دے یا اللہ میں آج کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے معرفت کا حق ادا کرنے والا کوئی نہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں عاجزی دکھا رہے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ اچی لامحدود محدود سے بات کے مالک ہیں کہ انسان سے ان کی معرفت کا محبت کا ادا نہیں ہو سکتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی اس لیے یہ عرض کیا اور فرمایا کہ ماں ابدنا کا حق کا عبادت کہ اللہ آپ کی عبادت کا حق مجھ سے ادا حالانکہ رات رات پر روتے تھے پانچ پانچ پارے تلاوت کھڑے ہو کے کر لیتے تھے پیروں میں سوجن ورم آ جاتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی عبادت کا حق میں ادا نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو فتح ہو ان سب کے سب فتح کر لیکن فرمایا وہ خیر الفتہ وہ بہترین خطا کار وہ ہے عجیب بات ہے خطا بھی کر رہے ہیں ساتھ میں بہترین خطا کار وہ ہے وہ خیر الفتہ عینت تواغون کثرت سے توبہ کرنے کثرت سے توبہ کرنے والے بہترین خطا کار ہیں کیونکہ توبہ کا کیمیکل ایسا ہے توبہ کی ایسی برکت ہے کہ جس سے شر خیر میں تبدیل ہو جاتی ہے شر خیر میں تبدیل ہو جاتی ہے بھائی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے تو خصوصیت تبدیل ہو جاتی ہے نہیں خاصیت تبدیل ہو جاتی ہے آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے کچھ ہے نا ان سے پوچھو کہ جب دو چیزوں کا آپس میں تعامل ہوتا ہے ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ جو تیسری چیز بنتی ہے اس کی خصوصیات بالکل بدلی ہوئی ہوگی نہ ادھر کی نہ ادھر تو یہ توبہ ایسا کیمیکل ہے مثال حضرت نے فرمائی کہ دیکھو شراب ہے نا شراب اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈال دو سرکہ سرکہ ڈالتے ہی ساری کی ساری شراب سرکہ بن جائے اب وہ حلال ہو گئی ساری شراب میں سرکہ تھوڑا سا ڈال دیا تو پوری شراب سرکہ بن جاتی ہے وہ حلال ہو گئی تو یہ توبہ ایسا کیمیکل ہے کہ یہ شر کو خیر بنا دے اداکار تو تھے لیکن توبہ اللہ تعالیٰ کو ایسی محبوب ہے توبہ کامل اپنے گناہ گار بندوں کا رونا اللہ کو ایسا پسند ہے کہ اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ خیر سے بدل دیتے شر کو خیر سے بدل دیتے یہ وہ محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ ان لما یوحب الادی اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے تو اس لیے یہ ایک تصویر استغفار کی بتائی جاتی ہے کہ صبح سے شام تک ہم سے معلوم نہیں کتنی خطائیں ہوتی رہتی تو ان کے لیے یہ استغفار اچھا اب استغفار کون سا کریں بہت سے چیزیں ہیں استغفار کی میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو استفار حضرت نے بتایا وہ مختصر بھی ہے اور فرمایا کہ یہ خاص ہے کیونکہ یہ استغفار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا وقول رب اغفر ورحم قرآن خیر الرحم فرمایا کہ سب سے بڑے پیارے نے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے سب سے بڑے پیارے نے مخلوق نے اپنے سب سے زیادہ پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ دیا قرآن پاک میں ہے اس رب اغفر ورحم اور اس کے بھی فضائل ہیں لیکن یہ یہ فضیلت ابھی بتائی کہ سب سے بڑے پیارے نے میں مخلوق میں اپنے سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ دیکھا دیا پھر ورحم سوانتا کا خیر الرحم مختصر بھی تو ایک تصویر اس کی کرنی چاہیے روزہ اور ایک تصویر ضرور شریف روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر اس قدر احسانات ہیں اس قدر احسانات ہیں کہ بیان سے باہر ارے ایک نیکی پر دس نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خاص ہے ایک نیکی کرو پلاؤ اشوکالی دس نیکی کی برابر اللہ تعالیٰ اس کو بنا کر قبول کرنا ہے اور کتنے انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں ہیں کسی دن انشاءاللہ جمع کر کے لاؤں گا بتاؤں گا آج کو مراد یہ ہے کہ یہ تجبیحات کا ذکر کا اہتمام ہم میں سے ہر دوست کرے اور انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اس کے بڑے فوائد ظاہر ہیں ضرور شریف اس میں بھی ہمارے حضرت نے جو حدیث شریف سے مختصر ترین ہے ضرور شریف ہے کیونکہ آج کل فرصت لوگوں کو بہت کم ہے دماغوں کو تحمل بہت کم ہے تو مختصر ضرور شریف اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق دے اور ضرور شریف کے اور بھی فوائد ہیں بے شمار فوائد ہیں لیکن تین بڑے بڑے فائدے یہ ہیں کہ جو شخص ضرور شریف پڑے گا تو اس کو تین فائدے بڑے بڑے یہ ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دس درجات بلند فرماتے ہیں دس رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں اور دس گناہوں کی کو معاف کرنا ایک دن مرتبہ درست نہیں پڑا دس گنا معاف اور دس درجہ اس کا بلند اور دس رحمت اس پر نہ یہ پتہ ہی کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی پیاری ہستی تھے کہ جو ان کا درود بھیجے گا اللہ کو اس سے بھی پیار آتا ہے اس کا بھی کام بنا دے گا دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اور بے شمار فضائل ہیں تو لہٰذا شریف کی بھی ایک تصویر کا اہتمام ہم میں سے ہر دوست کو کرنا چاہیے کوئی تعلق رکھتا ہو نہیں رکھتا ہو کہیں بھی جاتا ہو ان تجبیات میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں نہ کوئی اختلاف کی بات نہیں لہٰذا جو دو تجبیات ہیں وہ آج میرا ارادہ بھی تھا کہ جو میرے ساتھ کرنا چاہے وہ میرے ساتھ کر لے اور جو اس کو تحمل نہ ہو دماغ تھکا ہوا ہو نیند کا تقاضا ہو نہیں بھی کر سکتا لیکن طریقہ اس کا دکھا دیتا ہوں ساتھ میں کر تو ٹھیک ہو تو لا الہ کہتے وقت دل میں تصور ہو کہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ لا الہ میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی حجاب نہیں پردہ نہیں تو اس یقین کے ساتھ کلمہ پڑے کہ میری لا الہ اور شہادت تک پہنچ کر اللہ سے ملاقات کرے نظر وہ ہے جو کونوں مکان سے پار ہو جائے اور جو روئے تابا پر پڑے تو بیکار ہے اور میں کہ اگر عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ کو یہ الہ نہ پاتی تو اس سے بھی آگے نکل جائے اتنی تیز کاٹ ہے اس کی لا تو معمولی چیز نہیں ہاں معمولی چیز نہیں بہت بڑا کلمہ ہے کلمہ یہ ہے ہی یہی سارا ایمان اسی پہ تو لا الہ جب کہیں تو تصور کریں کہ میری لا الہ عرش اعظم تک پہنچ رہی ہے اللہ سے ملاقات کر دیکھو جو تصور ہم بیان کرتے ہیں بلا دلیل شرعی نہیں ہوگا ان شاء اللہ ہر چیز کا ثبوت ہوگا یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے اپنی بنائی ہوئی باتیں بیان کی جائیں کبھی شریف سے ثابت کر دیا کہ ہماری لا الہ ارشادن تک پہنچ رہے اور یہ تصور کریں کہ جب لا الہ کریں اللہ کہتے وقت یہ تصور کریں کہ عرش اعظم سے ایک نور نکل رہا ہے جو ہمارے قلب میں داخل ہو اللہ کہتے ہوئے یہ تصور کریں اچھا ہلکا سا دھیان کافی ہے بہت زیادہ دماغ لگانا بہت زیادہ محنت اور کوشش کرنا تشویش کرنا تشویش سے اللہ کا راستہ یہ تعلیم جب یکسوئی پیدا جی بس آرام سے ہلکا سا دھیان کر لے اللہ ہماری ارشع آدم تک پہنچ رہی ہے اور الا جب کہہ رہے ہیں تو وہاں سے نور دیکھ سکوں المدا ہلکا دھیان کافی بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں اور درمیان میں دس پندرہ مرتبہ کے بعد اب محمد الرسول اللہ کہہ کر کلمے کو مکمل کریں اس کے بعد جو اس میں ذات کی تصویر ہے اس کا طریقہ اس کے ساتھ بتا دیں درمیان میں میں کچھ شعر بھی پڑھوں گا خواجہ صاحب کے اس کو سن لیجیے گا کیونکہ اشعار سے اللہ کے اشعار جو ہے کیونکہ اردو میں ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے اشعار بھی پڑھ لیتے ہیں حضرت فرماتے کہ حدیث پاک میں بھی ہے المفرد ہوں کہ مفرد لوگ قاضی لے گئے سبقت لے گئے اس کی تشریح میں مختلف تشریحات ہیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو جھوم کر ذکر کرتے ہیں مختصر یہ سمجھتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ کہتے وقت ہلکا سا بائیں جانے کو ایسے اٹھ جائیں اور اللہ کہتے واپس آ جائیں اتنا کرنا ہے تھوڑا سا اور نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لایا لم لایا لم لایا لم لایا نے ایک بات اور بتلائی کہ سر کو ایسے ایسے جمبش نہ لیں ضربے نہ لگائیں کہ ضربے لگانے والا طریقہ پہلے زمانے کا تھا اب دماغ ہو گئے کمزور تھوڑا سا ایسے ایسے کریں گے دماغ میں بہت سے لوگوں کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں خشکی بڑھ جاتی ہے اس لیے عزت نے منع فرمایا کہ سر کو ایسے ایسے ضرورت نہ دیں بس ہلکے ہلکے سے گھومتے رہیں اور مزہ لیتے رہیں کہ ہماری اللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں لا إله إلا ہریند دفعہ ایسے واقعات ہو گئے کہ اس زمانے میں دیکھو واسط نے سکھایا کہ ڈاکٹر اگر کسی بیمار کو ڈھائی سو ملی گرام کی دوا لکھتا ہے اب وہ سوچے کہ بھائی میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ تو بہت کم ہے میرے لیے میں روزانہ ایک ہزار ملی گرام کھا لیتا ہوں جلدی فائدہ ہو جائے تو بتائیے کہ اس کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا تو نقصان ہوگا تو اسی طرح ذکر کیونکہ اثر رکھتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر میں اثر ہو ذکر میں تو اثر ہوتا ہی رہتا ہے چاہے محسوس ہو یا نہ ہو کیونکہ دیکھو حضرت نے سکھایا کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کی پیٹ میں ہوا اڑ گئی بہت درد رہا بڑے بڑے اطبا کو حکما کو بلایا دوائیں دی گئیں فائدہ نہیں ہوا تو کسی پہلے آدمی نے بادشاہ کو کہا کہ کچھ دور یہاں سے کب گئے تھے وہ دم کر دیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے ان کو بلوایا جائے بادشاہ نے کہا بھائی بلاؤ مجبوری ہے پیٹ میں ہوا اڑ گئی ہے نکل نہیں رہی اور درد سے بل بلا رہے ہیں بادشاہ تو بزرگ کو بلوایا گیا بزرگ آ گئے تو آ کر جب دربار میں تشریف لائے تو ایک وزیر تھا بدتمیز سن اس کو ان باتوں پہ اعتقاد نہیں تھا تو اس نے کہا اس نے کچھ حکارت کے الفاظ کہے کہ یہ کوئی یہ کیا اتنی بڑی بڑے یہاں بیٹھے اطبار سے بیٹھے اور ان کی دوا سے فائدہ نہ ہوا ان کے دم کرنے سے کیا ہوگا تو ان بزرگ نے ان کو اس اس شخص وزیر کو ایک گالی دے دی ایک گالی دی گالی سنتے ہی وزیر تو آپ ببولے ہوں گے بہت غصہ ہوا اور لال پیلا ہو گیا اس تھا تم نے مجھے گالی کیوں کی انہوں نے کہا دیکھو ایک انسان نے تم کو گالی دی دو الفاظ کہہ دیے تم پہ اس کا یہ اثر ہوا کہ تم غصے میں پاگل ہو اور احکم حاکمین کا کلام ایسے ہی بے اثر ہوگا حکم کو کے کلام ایسی بہتر تو اللہ کے نام میں تاثیر بے بے شک بلا شبہ تاثیر اثرات ہیں تو اس کو تحمل کے مطابق ہر دوا کو ہر علاج کو تحمل کے مطابق کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ بادشاہ نے خمیرہ لکھا اور اس کو یعنی حکیم نے خمیرہ لکھا تو ایک چمچہ روز کھانے کو کہا آپ دس چمچے کھانا کوئی کرے گا ایسے نہیں بھائی ایک چمچہ کہا ہے تو ایک ٹیبلٹ کہیے تو ایک ٹیبلٹ کھانی تو نہیں کھانی ایسے ہی جتنا ذکر بتایا جائے اتنا نہیں پھر اس کو کیا جائے اپنی مرضی سے بڑھائیے کیونکہ دماغوں کو اس زمانے میں تحمل نہیں اور ہوا یہی کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھ کا خط آیا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ لکھا حضرت مجھے ذکر کی اجازت دے دی ہے اضافے کی فرمایا کہ بھائی اس زمانے میں تحمل نہیں ہے جتنا ذکر بتایا اتنا ہی کافی ہے تو انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ شیخ کو ہمارا معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا چیز ہے شہر کو معلوم نہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی، حضرت میں ایک ہزار بھی کر سکتا ہوں کہا بھائی نہیں تعمل نہیں ہے نہیں کرو اگر تم کرو گے تو ایک دن تم جو ہے کپڑے اتار کے باہر نکل جاؤ نہیں مانے نہیں مانے تو حقیقت میں یہی ہوا ذکر اتنا زیادہ کر لیا کہ واقعی ایک دن اتنی گرمی چڑھ گئی تو کپڑے اتار کے باہر ننگے گئے اس لیے بزرگوں کی باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو آگے بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کرنا چاہیے تو یہ ہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ نے اور بادشاہ کو جب انہوں نے بزرگ میں دم کیا تو بھی اس کی نکل گیا چین آ گیا اب بادشاہ ان کا بڑا متحد ہو گیا صحیح بات بڑے بزرگ آدمی دم کیا اپنے طبیبوں کے ہوتے ہوئے دواؤں کے ہوتے میرے کام نہیں بنا دم کیا میرا کام بند کیا تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے آپ سے بحث ہونا چاہتا ہوں بادشاہ بیت ہو گئی اب جو حاصرین تھے اور خصوصاً وہ وزیر تھا اس کو تو بہت آگ لگ گئی تھی یہاں تو اس کو کہہ رہے تھے جب حقیق سمجھ رہے تھے اوپر سے یہ بیت بھی ہو گئے بادشاہ اس سے بیت ہو گیا اب ان کو بڑی جلن لگی تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن وہ بزرگ جو ہے نماز پڑھا رہے تھے نماز میں جب روکو میں گئے تو انسان ہے بشر ہے ان کی ہوا نکل گئی اور انہوں نے شریعت کے مطابق اپنے پیچھے جو لایا تھا امامت کے اس کو آگے کر دیا اور خود چلے گئے وضو کرنے اب حاصدین نے جو سنا تو ان کو موقع ملا انہوں نے اب موقع ہے بادشاہ کو اس سے بیدار کرنے کا بھاگے بھاگے پہنچے بغلے بجاتے کہ آج کام بند کیا بزرگ کی آج ہم کرا دیں گے بیت پڑوا دیں ہے بادشاہ کو جا کے کہا حضور حضم ہو گیا آپ کی بڑی بدنامی ہوئی کیا ہوا کہا وہ جن بزرگ نے آپ کو دم کیا تھا اور آج کی ہوا نکل گئی تھی آج ان کی خود کی ہوا نکل گئی پورے مجمے میں بڑی ندامت ہوئی بڑی شرمندگی کی ہوئی بڑا بادشاہ نے کہو ہو واقعی یہ تو میری بڑی ذلت کی بات ہے میرے لیے لہٰذا ان سے جا کے کہو کہ بادشاہ نے آپ سے بیت توڑ اور آگے بھاگے بغلے بجاتے گئے کہ واہ وہ آج تو کام ہو گیا جا کے ان بزرگ کو کہا کہ حضور آپ کی بیت بادشاہ نے توڑ دیا اچھا کوئی بات نہیں کہا کہ بھائی جب وہ مجھ سے بیگ ہوا تھا تو مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی بیس توڑ دی تو بھی مجھے کوئی غم نہیں ہوا کیوں کہا کہ بھائی جس بادشاہ کی عقیدت دو گندی ہواؤں کے درمیان ہو یعنی میں نے دم کیا اس کی نکل گئی تو عقیدت مند ہو گیا اب میری بھوک نکل گئی تو میرے میری بحث توڑ دی عقیدت ختم کر دی تو جس بات جس شخص کی عقیدت گندی ہواؤں کے درمیان ہو اس عقیدت کا کیا کہنا اس کا کیا اعتبار اس لیے مجھے نہ اس کے بیس ہونے سے خوشی ہوئی تھی نہ مجھے اس کے بیس ہونے سے کوئی غم ہوا ٹھیک ہے <laughs> تو بہرحال بات یہ تھی کہ ذکر کو اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کرے کسی کو اپنا مشیر بنا لے اگر پیر بنا سکتا ہے تو ٹھیک ہے اور پیر نہیں بنا سکتا تو مشیر بنا لے مشیر مشورہ لے لو اس سے کہ بھائی ہم کیسے کریں کیسے چلیں تو آپ کو مشورہ بھی مل جائے یہ نہیں ہے کہ جو آدمی صرف قید ہو بس مشورہ اسی کے لیے تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے ہاں کمی کر سکتے ہیں بغیر بتائیں اگر سر میں درد ہو رہا ہے تحمل نہیں ہو رہا ہے نیند کی کمی ہے یا مزاج میں غصہ ہے مزاج میں غصہ بہت لوگوں کے ہوتا ہے ظاہر میں بڑے متوازے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن گھر جاتے ہیں تو لال کیڑیاں بچوں کے غصہ اور بیوی بچوں کے غصہ والدین کے ساتھ بدتمیزی تو یہ تو حرام ہے اسی لیے زیادہ ذکر نہیں بتایا جاتا بلکہ کم ذکر بتاتے ہیں تاکہ کیونکہ وہی بتایا نا کہ دماغ میں خشکی بڑھ جاتی ہے اس سے غصہ بڑھ جاتا ہے تو ذکر کے نفع کے بجائے نقصان ہوگا ذکر تو نافع ہے نقصان ذکر سے نہیں ہوگا بلکہ اس کی تحمل سے زیادہ ذکر کرنے سے نقصان تحمل سے بڑھ جیسے زیادہ تحمل سے بڑھ کے دوا کھا لی تو اس کا نقصان ایسی ذکر تحمل سے زیادہ کرنے کا یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ تحمل نہ ہونے کی وجہ سے غصہ مزاج میں چڑچڑاہٹ یہ بدل جاتی ہے جو کہ آرام حرام کام ایک چیز آپ نقے کی نہیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ حرام کام کر رہے ہیں تو فائدے کے بجائے نقصان ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا الا اللہ لا اللہ لا الہ لا إله إلا میں اچھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو چیز ذکر میں معاون ہو وہ خود ہی ذکر کی حیثیت رکھتی پائے صاحب بناتے دل میں ہو جائے ایک گانے ہوں دل میں ہو جائے میں گانے ہوں تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو یعنی اللہ کی ذات ہو غیر اللہ سے دل کٹ جائے معاملات تو رہیں لیکن دل کر دل اللہ کی طرف سے دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو تو تو ہو ہو اور میرے تن میں بجائے آو گل اور میرے تن میں بجائے آو گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل درد دل ہو درد دل ہو درد کی محبت کا غم ہو آبوں کے لیے پانی اور مٹی آپ مانے پانی اور گل مانے مٹی یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب پانی اور مٹی کی بنی ہوئی سونا چاندی تانبا سب اس کی جس ہے مٹی سے نکلتا ہے سب یہ سب مٹی ہے ایک دن پانی ہو جائے گا اب میں کوئی ساتھ لے کے نہیں جائے گا قیامت کے دن کوئی سیٹ صاحب اپنی دولت سمیت برامد نہیں ہوں گے بلکہ وہاں ننگ گڑنگ اکیلے ہوں گے صرف نیک اعمال ساتھ ہوں گے اعمال ساتھ ہوں گے کوئی یہاں کتنا بھی بڑا شیٹ ہو کتنا بھی بڑا مضبوط شخصیت ہو وہاں اس نام سے نہیں پکارا جائے گا سید صاحب آگے آ جائیے ملک صاحب آگے آ جائیے بٹ صاحب آگے آ جائیے نہیں وہاں تو ہند اکرم کم ہند اللہ اللہ کے نزدیک میں سے سب سے مکرم معذر وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی یعنی گناہوں سے بچنے والا اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنے والا متقی کون ہے اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنے والا اور اگر خطا ہو جائے تو رونے والا توبہ کرنے والا معافی مانگنے والا وہ بھی متقی ہے اس سے گناہ ہو گیا وہ معافی مانگ رہا ہے رو رہا ہے اللہ نے معاف کر دیجیے وہ بھی متقی ہے تو یہ ہے کہ میرے تن کے اندر بجائے اس کے یہ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہو ہمتن یہ تشویش لگی ہوئی ہو جس کی خاطر میں نمازیں بھی بلا دوں آپ کو بھی بلا دوں اس دوڑ کے یہ دوڑ لگی ہو کہ مجھے کہاں سے زیادہ پیسہ حاصل ہو جائے کوئی اچھا بنگلہ بنا لوں گاڑیاں منع نہیں ہے لیکن اللہ کو بلا کے منع اللہ کو نہ بلاؤ ہاں، میرے شہر کرواتے تھے آسمانوں پر بھولو مگر خدا کو نہ بھولو کسی طور خدا جو خدا دے اس پر اللہ کا شکر ادا کر چٹنی روٹی دے اس پہ بھی راضی ہو مانگو قورمہ بریانی لیکن چٹنی روٹی دے راضی اس پہ بھی ہو مانگو بڑھ چڑھ کے مانگو کوئی مزہ نہیں لیکن وہ چیز جو اللہ سے دور کرتے بس وہ وہ تباہ کن چیز اس لیے فرمایا کہ میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل کو اللہ آپ کی محبت کا غم کو وہی تو میرا کام کا ہے وہی میرا راہنما ہے آپ تک پہنچانے کا اور وہی مجھے منزل مقصود کے پہنچانے والا ہے اور وہی مجھے آپ سے ملانے والا ہے وہ غم میں آپ سے مانگا اور میرے کن میں بجائے آب گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل اور غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دے تو ہی تو آئے نظر دیکھوں لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله پاکی بیان کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ پہلے ہی پاک ہے ہر نفس سے پاک ہیں لیکن اللہ کی پاکی بیان کرنے سے خود میں پاک کروں اللہ کو ہماری حاجت نہیں ہم محتاج ہیں ہم پاک ہونے کے محتاج ہیں یہ خواتین کے لیے اس لیے وہ صرف <clears throat> ذکر کو سن لیں دہرائیں زبان سے نہ ادا کریں بلکہ اگر ہو تو دل میں سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے <clears throat> بزرگوں کی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے اور ان کی بات ماننے میں فائدہ ہو جلد لو ایک دفعہ کہنا واضح اس کی بات اللہ کریں اچھا اس کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یوں تصور کریں حضرت حادی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سید علی انہوں نے فرمایا کہ اس طرح تصور کرو کہ ایک زبان تو میرے منہ میں ہے اور ایک زبان میرے قلب میں دونوں سے اللہ نے کہا اس تصور کے ساتھ یہ بھی ہلکا دھیان کافی ہے یہ نہیں کہ دماغ کو بہت زور دے رہے ہیں نہیں ہلکا سا دھیان کافی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چار چار تار چار اس میں انعامات کا وعدہ ہے کہ کوئی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم ایسی ہے نہیں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہو اللہ کو یاد کر رہی ہو لیکن اس کو اللہ کی رحمت ٹھانتے ہوئے یعنی ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو خالص اللہ کے لیے یا اللہ کی محبت کی بات ہو یا دین کی بات ہو یہ سب اس میں شامل ہے اللہ کے ذکر میں کوئی مجلس ایسی جی نہیں کہ اس مجلس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ گھیرے ہوئے ہو اس لیے یہ تصور کرنا چاہیے جب خود سے بیٹھیں یا کوئی چار آدمی مل کے بیٹھیں تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو ضرور اٹھاتے ہوئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا سچا ہے کافروں نے آپ کو صادق اور امین کا رقب دیا تھا ہم تو مسلمان ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو بیٹھی ذکر اللہ کو یاد کر رہی ہو لیکن اس کو اللہ کے رحمت ضرور اٹھاتے ہوئے ہوتی وہ نظر علیہ مستقینہ اور ان پر اللہ تعالیٰ سکینہ نظر کرنا سکون چین اور عافیت ان کو اللہ کے نام میں دیکھتی ہے یعنی ذکر کرتے ہیں اللہ حقت عمر ملائے کا حقت امن ملائی کا فرشتے اسے کہہ رہے ہوں پہلی کیا صفت ہے فرشتے اس مسجد کو گھیر لیتے ہیں اللہ حبت عمر ملائی کا و غشی عمر رحمان پہلے یہ کہ اس مسجد کو فرشتے گھیر لیتے ہیں ہمارے مرشد مولانا شاہ عبد المسیم صاحب خود بزما مجد دوران عظہم اللہ علیہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کی ڈیوٹی یہی ہے وہ ڈھونڈتے ہیں ایسی مجالس اور دوسرے فرشتوں کو آوازیں دیتے ہیں کہ دیکھو تم جو چیز ڈھونڈ رہے ہو یہاں آئے آ جاؤ آ جاؤ فرشتے ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں اللہ کا ذکر دوستوں معمولی چیز نہیں ہے انسان کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ فرشتے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کی مجالس کو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو ضرور بے ضرور اس مجلس کو ملائکہ گھیرے ہوئے فرشتے گھیرے ہوئے اور دوستوں ایک اگلی حدیث پاک ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے ملنے جاتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مفد کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان وسلفی کا فصل ہو اے اللہ یہ آپ کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہے آپ کی محبت میں جا رہا ہے بس اس کو آپ اپنے سے ملا لیجیے ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں ایک ایک شخص کے ساتھ ہوتی ایک جو اللہ کی محبت میں کسی سے ملنے جاتا ہے بتائیے آپ یہاں مجھ سے کوئی پیسہ لینے آئے ہیں کوئی آپ مجھ سے سفارش لینے آئے ہیں آپ اللہ کی محبت میں آئے کہ نہیں بس سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نہیں کہ ہم آپ کو عطا فرمایا کہ ایک ایک آدمی یہاں ستر ہزار فرشتے لے کر آیا ہے اور ہر ہر فرشتہ ہمارے لیے دعائیں مفرت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے کہ اللہ اس شخص کو آپ اپنے سے ملا لیجیے یا آپ کو دیکھے بغیر آپ کو یاد کر رہا ہے آپ کی محبت کی باتیں کر رہا ہے سن رہا ہے اللہ کیسے یہ لوگ ہیں فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے لیکن یہ تو انہوں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں پھر بھی آپ کو یاد کر یہ مجالس بڑی قیمتی مجالس ہوتی ہیں دوست اور دوسری یہ کہ محشیت عمر رحمٰ ایسی مجالس کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اور وہ نظر علیہ مستقینہ کہ ان پر اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے سکینہ کی تاریخ میں مرشد نے فرمایا کہ یہ نور یا سطر و فلفل ایسا نور ہوتا ہے جو قلب کے اندر قرار پا جاتا ہے پھر نکلتا نہیں ہے جب آ جاتا ہے تو نکلتا ہے جس کی تاریخ سکینہ اور چوتھی چیز کیا ہے وہ نظر اللہ فیمن ہندا اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اندر ان کا ذکر ہیں کہتے دیکھو فرمایا کہ جس طرح زمین والے آسمان کے تاروں کو چمکتے دیکھتے ہیں آسمان والوں کے لیے یہ زمین پر یہ مجالس تاروں کی طرح ہیں ہاں۔ جو ہے کہ وزر اللہ کی عمدہ اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے مقربین مقربین فرشتوں میں بلکہ عندہ ارواہ انبیاء الب سلیم یہ ان کی ارواہ جو انبیاء کی ارواہ ہوتی ہیں ان میں ذکر فرماتے دیکھو میرے بندے مجھے دیکھے بغیر مجھے یاد رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں میری محبت کی باتیں سن رہے ہیں مزہ آیا کہ نہیں ہاں، یہ مجلس ہے اللہ کی یاد کی دوستوں ان کی قیمت اللہ کے یہاں پتہ چلے گی وہاں جاس یادگار قیمت کی پھر حسرت کرے گا انسان کے کاش ایک دفعہ ہم اور دنیا میں چلے جائیں پھر تو ہم اللہ ہی کو یاد کریں گے کوئی کام ہی نہ کریں گے لیکن دوستوں دوسری زندگی نہیں ملے یہی زندگی ہے جو کرنا یا کرنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ Allah آسمان کا ذکر ہے لیکن مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ میری آہ کا اللہ کے سوا کوئی میری آہ سے واقف نہیں میرے دل کے حال سے اللہ ہی واقف ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے راج خدا میں کوئی خدا میرے دل کے راز کو میری محبت کے راز کو کوئی نہیں جانتا سوا جانتا اللہ اللہ نام اللہ اللہ چین شیر و شکر میشور جانم تمام فرماتے دیں کہ اللہ اللہ کیا کیا میٹھا نام ہے آپ کا کیا شی نام ہے آپ کا کہ میری جان دودھ اور روح افزا کیا چیز ہے ساتوں زمین اور آسمان اگر دودھ روح افزا سے بھر جائیں اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے اللہ کا نام لینے کو ہاں شرط یہ ہے کہ گناہوں کو کامل چھوڑ گناہوں سے قلب صاف ہو جائے اور ظاہر بھی صاف ہو جائے باطن بھی صاف ہو جائے پھر جو اللہ کا نام محبت سے لے گا تو یہ زمین و آسمان شربت روا افزا سے بھرا ہوا معلوم ہوگا میرے مرشد فرماتے ہیں وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ سکتا اس لیے کہ خالد کہاں اور مخلوق کہاں ساری دنیا کے مزے ساری جنت کے مزے کا خالد کون ہے دوست اللہ تعالیٰ تو خالد خالد کی برابری مخلوق کر سکتی ہے سارے مزے اللہ کی مخلوق ہیں لیکن خالد کو جو دل میں لے لے گا ارے یارو جو خالد ہو شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا نظر نظر پوچھ پھر ذکر خدا کی علاوت نام پاکے خالد جب دل میں آ جائے اللہ اللہ شیرین شیرو شکر نی جانم تمام میری جان جو ہے وہ دودھ شکر ہوئی جا رہی ہے اللہ آپ کے نام آپ کا نام محبت سے لینے سے دودھ شکر ہو رہی ہے میری جان کیا مزہ لے رہی ہے اللہ اللہ سے شیر شیرو شکر شود جانم تمام اللہ اللہ اللہ اللہ ہمار کر نار مستانہ خوشنی دم خوش جانا آئے فرماتے ہیں مولانا رومی نعرہ مستانہ خوشنی نہیں آئے گم اللہ محبت سے آپ کا محبت کا نعرہ لگانا یعنی محبت سے آپ کا نام لینا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے تا ابد جانا چنی نہیں پائے اے اللہ کبھی بھی اس نعمت کو آپ مجھ سے چھینے گا تارے مستانہ خوش نہیں آئے نہیں بائے ارجن بدی کے سیشم مشغولم کم جلف ذکر مشغولم مکن الکرم الکرم از عشق معذولم از عشق معذولم مکن اللہ جلف ذکر بدی اللہ اپنی یاد کے سوا مجھے کسی اور کام میں شیطانی کاموں میں آپ سے دور کرنے والے کاموں میں مجھے مشغول نہ کیجیے گا از از عشق معذول مکن اللہ ہم تو اس لائق نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کریم ہیں آپ کے کرم کے واسطے سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ کریم ہیں اور کریم کے معنی ہیں کہ نالائقوں پر بھی کرم کر دیتا ہے کریم وہ ہے جو نالائق ایک ایک بازار ہے مارکیٹ ہے اس میں اچھے اچھے سودے مل رہے ہیں اچھے اچھے پھل بڑھیا بڑھیا میرے بڑھیا بڑھیا پھل مل رہے ہیں ایک کونے میں جو ہے ایک آدمی ٹھیلا لگائے ہے اس کا مال تو ویسا نہیں ہے باسی ہو گیا پرانا ہو گیا نہیں لکھا سڑ گیا اب وہ سوچ رہا ہے غم میں بیٹھا ہے کہ اللہ میرا مال کیسے بھی دے گا اتنے بڑھیا بڑھیا لوگ یہاں موجود ہیں بڑھیا کھانے موجود ہیں پھل موجود ہیں ان کے آگے میرا سڑا ہوا مال کون خریدے گا لیکن ایک کریم آدمی آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ غمگین بیٹھا ہے کونے پہ اور اس کا مال جو ہے قابل نہیں ہے کہ کوئی خریدے وہ آتا ہے کہتا ہے سارا مال لاؤ ہم کو دے دو اور یہ وہ اچھے پیسے تو کیا اس کا عالم ہوگا خوشی کا ہاں۔ ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کریم ذات ہیں ہمارے چڑھے ہوئے سودے کو گناہوں سے بھرے ہوئے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے کو تیار ہیں دو آنسو بہاؤ اللہ کو پالو دودھ ندامت سے اللہ کے آگے فریاد کرو اللہ کو پالو اور محبت کے ساتھ اللہ کا نام لو اللہ کو پالو نارے مستانہ خوشمی آئے دم مستا نا خوشنی آئے گم بابل جانا چینی وائدم دل بھک مشور دے سیش مشور نپ الم از ویش مپ کرم اپنے کرم سے اللہ ہمیں کیونکہ ہم بہت خطاکار ہیں بہت نالائق ہیں لیکن آپ کے کرم سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے عشق سے معذور نہ کیجیے دور نہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے شامت عمل کی وجہ سے اللہ ہم کو دور نہ کر دیا الکرم عشق اجئے کن اللہ اللہ الله تجبیات رب صرف رحم قرآن کا خیر رہے یہ ایک اس کی پڑھ لی یہ ایک تو پڑھنا ہوتا ہے اور ایک اللہ سے دل لگا کے ندامت کے ساتھ ندامت کا استظار کر گناہوں کا استظار کر کے اللہ سے معافی مانگنا ہے تو دل بھی تھوڑا لگانا چاہیے یہ نہیں کہ بس رب جلدی جلدی توتے کی طرح پڑھ لیا اور بس کے کر دیا تھوڑا سا دل لگانا چاہیے اللہ سے معافی مانگے ندامت کے ساتھ تب تو مزہ ہے دوسرے اور میرے مرشد نے فرمایا لا لانی المول نہیں عق وہ علیہ میں ندامت یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور نبی کی زبان سے جاری ہوتے ہیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ مجھے اپنے گناہ گار بندوں کا رونا سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ محبوب ہے مجھے زیادہ پسند ہے اے جلیل لشکار کے خطرے کو اے فضیلت تیری تصویر کے سودانوں کو ایک آدمی خوش جو ہے بس خوش ذکر کر رہا ہے کوئی کیفیت نہیں کچھ نہیں کوئی ندامت نہیں کچھ نہیں اور اپنے اوپر ناز کر رہا ہے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں اس سے ضرور فرمایا کہ اس کو اس کے اوپر ایک گار کا آنسو جو ہے وہ فضیلت لے تھا ہاں دوستوں ندامت بڑی چیز ہے یہ ہمارے بابا کی میراث ہے ہمارے بابا کون تھے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا کی میراث ہے ان سے کچھ بھول ہو گئی ذرا سی بھول ہو گئی بہت سے نالائق لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کو گناہ کہتے ہیں ان کی دماغ کی خرابی ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بناتی ہے آدم وہ بھول گئے ولن ازما اللہ تعالیٰ ان کی برات ظاہر کر رہے ہیں ان کا ارادہ نہیں تھا اللہ کو ناراض کرنے کا بلکہ وہ محبت ہی میں مار کھا گئے اس کے آگے تفاظیر ہے بہت سی محبت ہی میں اللہ کی محبت ہی میں شیطان سے دھوکہ کھا گئے ان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں اللہ کو ناراض کروں اللہ کی نام ذرا سی بھول ہو گئی ان سے قرآن پاک خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے نجد نجیب اجما ان کا ارادہ نہیں تھا اللہ کو کر رہا تو ذرا سی بھول ہو گئی تو کیا کیا اللہ نے کیا پیارا وظیفہ دیا ربنا غلم کسن تعلنہ اللہ ہم نے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا اپنے اوپر ہم نے گناہ کر کے آپ کو ناراض کر کے اپنا ہی نقصان کیا نہ دین کا نقصان کیا نہ آپ کا نقصان کیونکہ دین بھی ہمارا محتاج نہیں دین کسی کا محتاج نہیں دوستو ہم دین کے محتاج ہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں ربنا غلط اللہ ہم نے اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا انفسنا وہی لمتا مل لینا اور اگر آپ ہماری محبت نہیں کریں گے بخشیں گے نہیں ہم کو وطر ہم نہ اور ہم پر رحم نہیں کھائیں گے لینا پونن خاصرین اللہ ہم تو خزارے میں گھاٹے میں پڑ جائیں گے یہ ہمارے بابا کی میراث ہے ندامت سے رونا ندامت سے اور پھر ان کو کیا انعام ملا جب وہ ندامت سے روئے تو ان کو نبوت عطا ہوئی خلافت عطا ہوئی زمین ایسے ہی اب خلافت اور نبوت نبوت تو عطا نہیں ہوگی لیکن ولایت عطا ہو جائے گی ہے نا یقارت ہاں۔ یہ سے مت دیکھ ان آسیوں کو میرے حضرت کا شعر ہے یہ سے مت دیکھ ان آسیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں دربار میں پہنچ جاتا ہے کیا سمجھتے ہو تم گناہ گاروں کو گناگار جو گناہ گناگار ہو اس کی محبوبیت کا کیا سمجھتے ہو کہ کہاں وہ پہنچ گیا تو یہ ہے استفار اور اس کے بعد ایک بھائی تصویر صلی اللہ علیہ نبی یہ بھی درو شریف سے سارے تھے مختصر ترین درو شریف صلی اللہ علیہ نبی امی امی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب ہے اور یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے میں کسی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کیسے علوم اور کیسی کیسی حکمتیں جاری ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا موجودہ ہے یہ دلو شریف تو مختصر ہے مگر یہ یہ جو موجودہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا ہے صلی اللہ نبی المی امی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے کسی سے براہ راست کوئی تربیت نہ لی ہو لکھنا پڑھنا نہ سیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاری کی تربیت خود آسمان سے پڑھا براہ راست یہ بہت بڑا لفظ ہے یہ شریف پڑھنے میں مختصر ہے تاثیر میں بہت بڑا ہے صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تصویر روزانہ بھائی ہم میں سے ہر شخص اس کو کر لیا کرے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا اور یاد رکھیے کہ ذکر کریں اللہ کے لیے مزے کے لیے نہ کریں کہ احتیاط کے لیے نہ کریں اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کے لیے رزق کے لیے بھی نہیں یہ سارے جو جب اللہ کو راضی کر لیں گے اللہ راضی ہو جائے گا تو دوستوں یہ ساری چیزیں لونڈے اور غلام بن کے آپ کے قدموں میں آ جائیں گی اور جس کے نہیں آئیں گے وہ اس سے مستغنی ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو دولت اور فراوانی اتنی ہی مل جائے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تقسیم ہے کہ اگر دیکھو اگر ہر آدمی کو مثلا ایک ایک کروڑ روپیہ دنیا میں ہر آدمی کو مل گیا اب بتائیے میں ان کے پاس آتا ہوں فرید صاحب کے پاس ذرا مجھے چار تندوری روٹی چاہیے یہ کہیں گے بھاگو یہاں سے میرے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے بھائی کیا میں کیوں تندوری روٹی بنا کے دوں تم کو پھر میں تیسرے کے پاس جاؤں کہ میرے پاس بھی ہے تو پھر کیسے کام کیسے چلیں گے دنیا کے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تفاوت رکھا ہے اب آپ کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی یہاں باہر تو آپ آپ کیا کریں گے آپ پڑوسی کے پاس جائیں گے سامنے والے کے پاس جائیں گے ہر آدمی کے پاس وہی وہی دولت ہے جو آپ کے پاس ہے آپ خود صفائی کریے گٹر میں گھومیے یہ اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے درجات رکھتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے کام بنتے رہیں تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس مال بھی آ جائے یہ کہ نہیں ہمیں اس لیے کرنا ہی اللہ کو یاد ہے ہمیں تو یاد اللہ کو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیونکہ اللہ کے کو راضی کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور ہمیں ضرورت بھی ہے کیونکہ اللہ راضی نہ ہوگا تو ہماری آخرت پر کیا بنے ہم نے تو اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرنا ہے بس اور کسی چیز کا ذہن میں لاؤ ہی نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کم بھی پیسہ ہوگا کم کھانا ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو قورمے بریانی کا مزہ دیں سکون دیں گے چین دیں گے آفیت دیں گے چٹنی روٹی میں بھی آپ کو قورمے بریانی کا مزہ ہے ہاں اللہ کو یاد کریں اللہ کی بس عالیہ الحمد للہ رب اللہ تعالیٰ کی دعا کر لگے کروں کیونکہ ہر عبادت کے بعد دعا عبادت دعا مف عبادت یہ ہے عبادت کا اور ہم تو ہیں بھکاری اللہ کے بھکاری ہیں ہم رجسٹرڈ فقیر ہیں کیا ہے وہ آیت یا یو یاسم ال کو اللہ اللہ تعالیٰ نے رجسٹر کر دیا تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے دربار تو ہم تو فقیر ہیں ہمارا کام مانگنا ہے وہ قریب ہے ان کا کام دینا ہے انشاءاللہ ملے گا وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے اس گھر سے کوئی مایوس نہیں جاتا دکھائی دے نہیں دیتا کسی کو یہیں دے دیتے ہیں کسی کو جو مانتا ہے اس کے بدلے کچھ اور دے دیتے ہیں کسی کو اگر نہیں دیتے تو اس کی کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں اور کسی کو اگر وہ بھی نہیں ہوا تو آخر میں اس کا بڑا بڑا اثر ملے گا ہاں جب دعاؤں پر وہاں دیکھے گا انسان کے میری چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر قیامت کی دن اللہ اتنا بڑا بڑا اجر دے رہے ہیں تو کہتا کہ کاش میری دنیا میں کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہوتی سارا اجر مجھے یہاں مل جاتا تو دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی یاد رکھو وہ کریم مالک ضرور دیتا اللہ مسلی علیہ محمد فعال علی سید محمد مبارک وسلم دعا سے پہلے دعا کے بعد ضرور شریف کی بھی خاص اہمیت ہے کیونکہ ضرور شریف اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے اللہ کا وعدہ ہے قطعی قبول ہے ضرور شریف تو جو شروع میں ضرور شریف پڑھ لے گا اور آخر میں ضرور شریف پڑھ لے گا یعنی اللہ تعالیٰ پہلی چیز کو بھی قبول فرمائے بعد والی چیز کو قبول فرمائے تو اس کریم سے بعید ہے کہ درمیان والی چیز جو مانگی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 آسان رزق نصیب فرما دیجیے اے اللہ جو کسی بھی پریشانی میں بھائی بہن ہماری کسی پریشانی میں تنگی میں مصیبت میں اللہ اپنے کرم سے اپنے پل سے اللہ ان کی مصیبت کو تنگی کو پریشانی کو دور فرما دیجیے ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی بہت پریشانی میں ہیں کوئی دشمن ان کو ستا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس دشمنی سے اللہ بچا لے اور دشمنوں کو ہدایت دے دے ورنہ ان کو وہاں سے دفاع کر دے اے اللہ میں سے جو بھی جو بھی جائز حاجت رکھتا ہو اپنے دل میں اے اللہ اس مبارک مبارک مجلس میں کیونکہ یہاں سب اللہ اللہ اللہ آپ کی محبت میں آئے ہیں اس میں ہمیں کوئی شک نہیں اے اللہ میں بھی محتاج آنے والے بھی محتاج اے اللہ اپنے فضل سے اپنا خوب پھل کی بارش فرما دیجیے اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیجیے اللہ کیا کیا آپ سے مانگیں آپ سب جانتے ہیں ہماری حاجات کو اے اللہ ہم تمام اپنی حاجات کو آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اے اللہ بن مانگے اللہ فرما دیجیے مانگ مانگنا بھی تو نہیں آتا اللہ ہمیں آپ کے آپ کے لائق کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس بس اللہ آپ اپنا اپنے کرم کا معاملہ فرمائیے اور ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد آمین سب کے مرحمتی